الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ وَصْنَا مَنْ أَلِحَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَرَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ وَكَبَا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما اخلت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 جب اب کہا کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو ان مورتیوں کو اپنا معبود بناتے ہو میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں دیکھ رہا اور اس طرح ہم دکھا دکھانے لگے ابراہیم کو زمین اور آسمان میں اپنی بادشاہت تاکہ وہ یقین کرنے والوں ہو جائے تو ایک رات جب رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا کہنے لگا یہ میرا رب ہے لیکن جب ڈوب گیا تو اس نے کہا مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے پھر جب اس نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں پھر جب اس نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ تو بہت بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کے ساتھ جنہیں شریک کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرتا ہوں اس خدا کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے میں یکسو ہو کر اسی کا ہوں اور میں مشرق نہیں ہوں تب اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے تم جنہیں خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے اس کا رب ہر اس کا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے کیا تمہیں اس بات کا ہوش نہیں میں کس طرح ڈر سکتا ہوں ان معبودوں سے جنہیں تم نے شریک کیا ہے جبکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے ہم میں سے کون سا فریق ہے جو امن کا مستحق ہے کیا تم یہ بات جانتے ہو اگر تم یہ بات جانتے ہو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے امن انہی کے لیے ہے ہدایت پر بھی وہی ہے ویس قال ابراہیم علی ابی آزر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم ان مورتیوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو پچھلی درس میں تفصیل سے آپ سن چکے ہیں اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے کائنات کے بارے میں اللہ کے بارے میں حضور عبدالسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ ہی مالک کائنات ہے وہ ہمارا خالق ہے اور وہ مالک ہے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جسم کا مالک نہیں بلکہ ہمارے اعضاء و جوارے ہمارے احساسات اور ہماری طرز زندگی کا بھی وہی مالک ہے مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحقیقات ہم دوسروں کی ملکیت میں ہوں اور اللہ سے اللہ کو زبان سے مالک کہتے رہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے پورے وجود کا مالک ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے پیدا ہونے کی صفت کی بنا پر وہ ہمارا خالق ہے اللہ الخل و جو خالق ہو وہی مالک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور اسی کی سلطنت پوری کائنات پر پھیلی ہے زمین و آسمان میں اور جیسا وہ آسمانوں میں پروردگار ہے اسی طرح وہ زمین پر بھی پروردگار ہے اور جیسا وہ آسمانوں پر بادشاہ ہے اسی طرح وہ زمین پر بھی بادشاہ ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے جو بیان کیا گیا اس لیے آیا حضور نے اپنی رسالت کے دلائل دی کہ میں خدا کے رسول قرآن کریم خدا کی کتاب ہے اس بات کو آپ نے بیان فرمایا یہ تفصیل سے آپ سن چکے ہیں ذہن میں آپ کے ہوگا یہاں اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے دوسری بات شروع ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا یہ یہ پورا قصہ قصہ اللہ تعالیٰ بیان بیان رہا رہا تو کیوں ہو ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں شروع ہوا کیوں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قصے اس کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت جو حضور علیہ وسلم دے رہے ہیں اللہ کی کامل خالقیت اور مالکیت تھی کہ وہی ہماری زندگی اور ہمارے شب روز کا مالک ہے اور یہ کہ ہمیں ایک روز اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اس طرح بھی ہم کرتے ہیں یہ دعوت میں کچھ میں کوئی نیا نہیں مجھے دے رہا ہوں نیا میں نہیں ہوں مجھ سے پہلے کسی نے نہ دی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے یہ بات یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تم جن سے دعویٰ کرتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم ان کی ملت میں ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مکے کے جتنے قریش تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہا کرتے تھے ملت ابراہیم ہی کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے طریقے پر چلتے ہیں اور ہم کسی نئے دین کو نہیں مانیں بزرگوں کا جو ہمارا طریقہ ہے اس پر چلتے ہیں نئی باتیں جو نئی نئی اٹھ رہی ہیں اس کو ہم نہیں مانتے جو چلا رہا ہے بزرگوں سے اسی بات سے استدلال کر رہا ہے قرآن کریم واقع اگر تم بزرگوں کے ماننے والے ہو واقعہ تم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو جیسے تم کہتے ہو تو یہ بات تو انہوں نے بھی کہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے گھر گھر بانٹ دیا ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے قوم سے جھگڑا مول لے لیا ان پر یہ الزام ہے کہ یہ بزرگوں کے راستے پر نہیں چلے نوجوانوں کو ساتھ لے کر کے انہوں نے نئی بات کہنا شروع کر دی جس سے گھر گھر بیٹھ گیا اور شاد پھیل گیا دل پھٹ گئے یہی سب کچھ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے ان کی قوم نے بھی ان کو نکال دیا وہاں چاہو قوم وہ بھی اپنے گھر میں لڑے اپنے باپ سے جو ہے الوداع ہو کر کے آ گئے ان کو تو اپنے باپ سے لڑنا پڑا اس نظریے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے چلے گئے در در تمام ملکوں میں تمام صحرائے سے سنائے میں اور کہاں کہاں بھٹکتے رہے پوری زندگی ان کی گزر گئی اسی میں اسی بات میں پوری زندگی ان کی گزر گئی تو جب ابراہیم علیہ السلام تم جن کے ماننے والے ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس دعوت کو پھیلانے میں گزر گئی ہو یہی بات کہنے میں اور ٹھیک یہی الزامات ان کے اوپر بھی لگائے گئے جو تم میرے اوپر لگاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں یہ تو ریپیٹیشن ہے وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا سچ بات کہنے والوں کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نئی بات کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں ایسی بات نہیں کہی گئی یہ تو کچھ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں بہکا رہے ہیں گھر گھر بانٹ رہے ہیں گھر میں انتشار پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں ذہنی یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے مجھے کیا کہہ رہا ہو یہ تو ابراہیم السلام کے لیے بھی کہی یہ مطلب ہے اس بات پیش کر پچھلے ہفتے میں نے مثال دی تھی کہ ایسی مثال ہے جیسے کہ مثلا ہم یوں کہیں بدعات کے رد کے اندر ہم شیخ عبد القادر جلائی کی تحریرات پیش کریں اور کہیں کہ آپ نے غریب طالبین نے اس طرح سے لکھا ہے ان لوگوں سے جو ان کے متقیدین ان سے ہم کہیں کہ دیکھیے وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جو اس طرح کی بات کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پیش فرما رہا ہے جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے وہ مکہ اور جن کی ملت میں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ اس قال ابراہیم علیہ ابھی آزر اپنے باپ آزر سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے آزر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مینٹین کیا اس لیے کہ آزر یہ لفظ اس میں اختلاف ہے کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا تو رات میں کہیں کچھ نام بتا دیا ہے کہیں کوئی نام تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے صاف طور سے کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ازم کو لبی آزم اچھا تخذ اسنامن آلیہ کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو یہ ایک بہت اہم مقام ہے اسلام میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے کبھی بھی وقت کے اجتماعی نظام سے ٹکر نہیں لی ان کی تو ساری سرگرمیاں صرف مورتی پوجا ختم کرنے تک نہیں تھی اس لیے ابراہیم علیہ السلام آئے اس لیے حضور اللہ علیہ وسلم بھی آئے حضور وسلم نے بھی یہی کہا کہ بدھوں کو بتوں کو مت پوجو اور آپ نے بھی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا آپ آپ نے جب فتح مکہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بتوں کی پرستش مت کرو تو معلوم یہ ہوا کہ شرک نام ہے بدھ پوجنے کا اور انبیاء کرام کی دعوت کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ بدھ پرستی نہ ہو اس لیے آتے ہیں انبیاء کرام اور یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ تمام زندگی کے اوپر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں تو قرآن سے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی یعنی انبیاء کرام اس لیے آتے ہیں کہ وقت کے نظام سے ٹکرائیں اور اللہ کے دین کو غالب کریں یہ بات کہیں نہیں ہے یہ تو آپ کی بنائی ہوئی بات ہے قرآن کریم تو صرف یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام بتوں کو بت پرستی نہ ہو یعنی گویا مورتی پوجا ختم کرنے کے لیے آتے ہیں یا یوں کہیے کہ جیسے سوامی دھیان سرسوتی کی تحریک تھی کہ سر مورتی پوجا نہیں ہونی چاہیے آریا سماجیوں کی تحریک ہے ایسی کوئی تحریک تھی پتھر کا بت نہیں پوجنا چاہیے اس لیے آتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہاں کیا ہے پوزیشن کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اکیس سو برس پہلے آج سے چار ہزار برس پہلے اور حضور اب سے اکیس سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اکیس سو برس پہلے عراق کے شہر پور میں آپ شہر عراق کا شہر تھا برابر میں اس کے دوسرا شہر تھا لرساس کا نام تھا اور عراق اس طرح سے تقسیم تھا اس وقت کہ شہروں میں الگ الگ دیوتا ہوتے تھے ہر شہر کا الگ یہاں کا سورج دیوتا ہے اس لیے لڑسا جو شہر تھا اس کا دیوتا تھا شماس دیوتا یہاں پر سورج کی پرستش ہوتی تھی اور یہ شہر جس کو منتصل کے نام کمرینہ کہتے ہیں ننار اس کا نام ہے اس شہر کا ار ار شہر جس میں ننار دیوتا کی پرستش ہوتی تھی اور اس لیے شہر ار کو کمرینہ کمرینہ ننار نام ہے چاند چاند چاند کی پرتیش جس میں ہوتی تھی اور چاند دیوتا تھا ان کا اور اس کا بت بنا ہوا تھا چاند کا اور اس کا ایک بہت بڑا مندر تھا جو پور کی سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر انہوں نے قائم کیا تھا ننار بت اور وہاں پر جو مندر تھا اس مندر میں جو لوگ تھے جو پجاری تھے ننار کے وہی سب کچھ کرتے تھے سارے مذہبی سیاسی سماجی زندگی کے سارے فیصلے وہی کرتے تھے جتنے بھی مقدمات طے ہونے آتے تھے اس مندر میں طے ہونے آتے تھے جتنے جھگڑے جائیداد کے آپس کے میاں بیوی کے سب ان مندروں میں طے ہونے آتے تھے بادشاہ کون ہو کون نہ ہو یہ وہ پجاری طے کرتے تھے ان کی سی طے کرتے تھے اور وہ خود پجاری ننار دیوتا کے جو پجاری تھے چاند دیوتا کے چاند دیوتا کے نمائندے مانے جاتے تھے چاند جو خدا کی صفت کا اظہار مانا جاتا تھا اس طرح سے پورا چینل یوں تھا کہ جو خدا کے ماننے والے خدا کے نمائندہ چاند اور چاند کے نمائندے پجاری گویا خدا کے نمائندے اس لیے ان پرتش کے کی طرح ہوتی ہے لوگ ان کے آگے چھپتے تھے کیونکہ یہ خدا کے نمائندے تھے یا خدا ہی تھے دنیا میں خدا تھے ان کے جو احکامات تھے وہ خدا کے احکامات مانے جاتے تھے خدا کی طرف سے دیے احکامات بادشاہ بھی وہی نامزد کرتے تھے نمرود ان بادشاہ کا نام ہوا کرتا تھا وہاں کے بادشاہ یہ لقب تھا لقب تھا یہ نام نہیں تھا نمرود لقب تھا جیسے راشٹرپتی آپ کہتے ہیں راشٹرپتی آپ کہتے ہیں یہ نام نہیں ہے ذاکر حسین ایک راشٹرپتی ہیں راجندر پرساد ایک راشٹرپتی ہیں بی بی گری ایک راشٹرپتی ہیں لیکن نام ان کے الگ الگ ہیں اور راشٹرپتی سب کے ساتھ لگتا ہے اسی طرح سے نمرود جو تھا یہ نام نہیں تھا یہ لقب تھا جو ہر ایک کے ساتھ لگا کرتا تھا اب نمرود کو نامزد کرتے تھے یہ لوگ جو پجاری تھے نار دیوتا کے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انہوں نے الگ الگ بنا رکھے تھے شماس دیوتا کی وہاں پر وہاں وہاں سورج کا نمائندہ ہے جیسے ہندوستان میں بھی سورج ونشی اور چندر ونشی ہوتے ہیں اس طرح سے وہ وہ سورج کا نمائندہ ہے وہ چاند کا نمائندہ ہے وہ ستاروں کا نمائندہ ہے چاروں طرف یہی کباب کی پرستی کا ماحول ہے مراد آباد کے درس میں یہ آئی تھی بات کہ میں نے یہ بتایا کہ درس ہندوستان کی جو ہندو ہیں یہ بہت گہرا وہ رکھتے ہیں تعلق شہر عرس سے شہر ار سے جو کھدائیاں ہوئی ہیں ہڑپا کی اور شہر ار کی بالکل سیم ہے اور جیسے یہاں چار ذاتوں کا سسٹم ہے برہمن اور ایسی چار ذاتیں وہاں بھی تھیں وہ چار ذاتیں تھیں شہر ار کے اندر سب سے اونچی ذات جو برہمن ذات تھی اور اس کے بعد مسکینوں دوسری ذات تھی جس کو جس کو آپ کہیے کہ تاجر پیشہ جو لوگ تھے جو نویش کرنا چاہیے آپ کو وہ تھے اور برہمن جو مذہبی طبقہ تھا وہ تھا اور ایک سب سے نیچی جو ذاتی ادرو جسے کہتے تھے وہ اردو کہتے تھے یعنی جس کو آپ کہیں شدر یہ ان کا جو خادم خادم طبقہ تھا تو اس طرح کے ذات پات کا سسٹم ٹھیک وہاں پر وہی تھا ان کے لیے قوانین الگ تھے جو برہمن تھے کے ان کے لیے الگ قوانین تھے ان کا ان کا کام تھا صرف خدمت کرنا کچھ لوگ صرف لڑنے کے لیے تھے جیسے کھتری ہوتے ہیں ہندوؤں میں اور کچھ لوگ صرف تجارت کے لیے تھے جسے بنی ہوتے ہیں تو وہی سسٹم ذات پات کا ان میں تھا حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برہمن طبقے میں پیدا ہوئے جس کو امیلو کہا جاتا تھا امیلو امیلو طبقے میں پیدا ہوئے ان کے والد جو تھے اور وہ نمرود بادشاہ کے دربار میں سب سے اہم ترین منصب ان کو ملا ہوا تھا یعنی ایک ذمہ دار اور اہم ترین منصب کے برفائز تھے ظاہر ہے کہ اس بات بادشاہ کی کیبنٹ میں تھے اس بادشاہ میں اس میں شریک تھے ان کے والد علیہ السلام اور وہاں کا پورا سسٹم یہ چل رہا تھا کہ ان کی نمائندگی جیسے انہوں نے اشوک سنگھل صاحب نے بھگوان رام کی طرف سے کیس فائل کیا ہے یعنی ان کے دوست فرینڈ کی حیثیت سے اس طرح سے وہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے راج کرتے تھے اللہ کے کے کے نم... یعنی خدا نمائندے کی حیثیت سے تو اس کا کا مطلب یہ ہوا کہ ان جو مذہبی کانسیپٹ تھا اسی کے اوپر ان کا پورا سیاسی اور پولیٹیکل اور پورا اجتماعی سسٹم رکا ہوا تھا لہٰذا جب اس مورتی کو جو چاند کی نمائندہ ہے اس مورتی کو پوجنے سے روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوجنے پورے نظریے کو رد کیا جا رہا ہے یعنی چاند کوئی دیوتا نہیں ہوا کرتا اور جب چاند دیوتا نہیں ہوا کرتا تو اس کی بنا پر جو پادری جو اس کے پادری ہیں انہیں کوئی ظاہر کا پورا انسٹیٹیوشن نہیں ختم ہو جاتا وہ کم کیونکہ وہ تو اسی حوالے سے راج کر رہے ہیں اس مورتی کو ختم کرنے کا مطلب ہے چاند کی نمائندگی کہ چاند جو ہے وہ حکومت نہیں کرتا ہے اور اس کو ختم کرنے کا مطلب ہے پجاریوں کا پورا انسٹیٹیوشن ختم کرنا جس کا مطلب ہوتا ہے اس پورے سیاسی نظام کو ختم کرنا اور اس لیے نمرود جو ہے آگ میں ڈال دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام حالانکہ نمرود بادشاہ ہے اسے کیا کوئی کسی کو پوجے کوئی کسی کو بوجھے اس کا کیا جاتا ہے بھائی ابراہیم علیہ السلام اگر اکیلے پورے ذات میں کوئی نقصان تو پہنچا نہیں رہے اگر اپنے اللہ میں پوچھتے رہے پرستش کرتے رہے اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے پوجا میں تو کوئی اعتراض کی بات کسی کو ہے ہی نہیں آپ کسی بھی انداز سے پوچھ لیجیے بی جے پی والے کہتے ہیں پوجا پدھتی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ نماز پڑھیے آپ کی نماز کوئی اعتراض نہیں بی جے پی کو اعتراض نہیں ہے آپ کی نماز کے اوپر دھرم کو پوجا پدھتی کے اندر تو ہر ایک مانتا ہے کہ چل چلنے چلنا چاہیے ہر ایک حق ہے اپنے اپنے انداز میں پرستش کرنے کا لہٰذا بات یہ نہیں کہ نمرود اسلام کیوں پاگل نمرود کیوں پاگل ہو گیا ابراہیم اسلام کیوں آگ میں ڈال دیا کیا پریشانی تھی اسے نمرود پہ کون سی ضرورت پڑ رہی تھی پجاریوں پہ پڑ رہی تھی یا بتوں پہ پڑ رہی تھی یا عوام میں ہونا چاہیے تھا انتشار لیکن نمرود پر کون سی پریشانی تھی نمرود جو بادشاہ تھا اس نے کیوں ابراہیم اسلام کو آگ میں ڈالا وہ جانتا تھا کہ یہ پوری چین ہے بدھ کو بدھ کی نفی کرنے کا مطلب ہے چاند کی نفی کرنا چاند کی نفی کرنے کا مطلب ہے پجاریوں کو انسٹیٹیوشن کی نفی کرنا اور ان پجاریوں کا جو ادارہ ہے اس کی نفی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی سنشن سے جو بادشاہ بنا ہے اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے یہ پورا چین ہے ایک کے بعد دوسرا اس لیے واضح طور سے ابراہیم السلام کی دعوت اگرچہ بدھ پرستی کی مخالفت میں لگ رہی ہے لیکن یہ ٹھیک اپنا سیاسی اپروچ رکھتی ہے یعنی ٹھیک نمرود پہ جا کے لگ رہی ہے اور نمرود اٹھا کر کے اس لیے آگ میں ڈال رہا ہے یہ اس کا پورا ہے اس کا پس منظر خلفیہ کہتے ہیں یہ پوری تاریخی حقائق یہ کسی بھی آپ تفصیل میں نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس لیے جو ہے ان کی قوم کو نکال دیتی ہے در در بھٹکتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں ساری ساری جگہ سب جگہ جا رہے ہیں تو یہ ہے انی ارا کا وقوم کفی غلال مبین میں تجھے اے باپ اور اپنی قوم کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں ابراہیم السلام نے کہا تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کیا کہا ابراہیم السلام سے کیا بات چیت بات چیت ہوئی ان کے والد کی آخر میں اس کو سورہ مریم کے اندر تفصیل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اسے ابراہیم السلام نے کہا اپنے والد سے کہ یا ابت لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت لا تعبد الشیطان یا مذکر فی کتاب ابراہیم اے رسول اللہ آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے انہو کان صدیق النبی وہ اللہ کا ایک سچا نبی تھا اس قال ابی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تم ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں کوئی تمہارے تمہارے لیے کچھ سنتے نہیں تمہارے لیے کچھ دیکھتے نہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا اے میرے باپ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی یا ھذا صراط مستقیم میرے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہے اس کی دی ہوئی روشنی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے تاکہ آپ سیدھی راہ پر چلیں یا ابد اللہ تعبد شیطان ان شیطان کان الرحمٰن عصیہ اے میرے باپ آپ شیطان کی راہ پر نہ چلیں شیطان تو اپنے اللہ کا نافرمان ہے یا ابت انی اقاب و امسک آداب الرحمٰن فتقون علیہ شیطان ولیہ اور اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ ٹھہرا جائیں قال اراغب انتا فتقون علیہ شیطان ولیہ ساتھی نہ بن جائیں قال اراغب انتا علیہ ابراہیم لم تم تہ لارجون نہ گواہ جنی ولی قال سلام ربی اعلیٰ سلاب الستابی ابراہیم السلام چلے آتے ہیں ابا یا جی خوش ہیں سلام علیہ میں جا رہا ہوں اپنے گھر چھوڑ کر اپنے وطن اپنا قوم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں خدا ہی جانے اللہ کے اس بندے کو کیا کچھ پریشانیاں اٹھانی پڑی پوری جوانی پورا بچپن بچپن سے جوانی جوانی سے تمام ادھیڑ ہوئے ادھیڑ سے بھی بوڑھے ہوئے انہیں صحراؤں میں بھٹکتے بھٹکتے پوری زندگی گزر گئی جس شخص کو اپنے وطن میں اپنے گھر والوں میں اپنے عزیزوں میں رسپانس نہیں ملا اپنی بات کا اس کو پردیش میں کیا ملا اس لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا انی چائل خود سے امامہ کا ابراہیم میں تم کو آنے والی تمام نسل انسانی کا امام بنا رہا ہوں تمام نسل انسانی کا آج یہودی ہوں تب اور عیسائی ہوں تب اور مسلمان ہوں تب بلکہ ہندو ہوں تب سارے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مقدس شخصیت مانتے ہیں تو یہ ان کا پورا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے باپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں میری قوم کھلی ہوئی ہوئی گمراہی میں ہے بے وقوفی کر رہی بے وقوفی کر رہی ہے بے وقوف بن رہی ہے یہ احساس پیدا ہوا انہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے ایک خامخواہ فراڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ فیس دلال مبین ایک فراڈ کیا جا رہا ہے اس طرح اس طرح سے لوگوں کی عبادت کروائی جا رہی ہے اپنے آگے جھکایا جا رہا ہے ساری قوم بیوقوف بنی ہوئی ہے یہ احساس اولین اولین پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اور اسی احساس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ نوری ابراہیم ملکوت اسماوات بلاؤ ولی یقون من الموقنین اس طرح سے ہم نے ابراہیم کو دکھائیں اپنی زمین و آسمان میں جو ہماری بادشاہت ہے اس کو دکھائیں اس طرح سے اس طرح سے کیسے کیا مطلب یعنی قوم کو جب سری گمراہی میں دیکھا کہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس قوم کو اس احساس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ زمین و آسمان پر نظر دوڑائیں اور اپنے مالک انتظی کو تلاش کریں کہ کون ہے ہمارا مائندگی کا مالک کون ہے اس احساس نے غزہ اس طرح سے تمام آس, آس پاس چاند ستارے پوج رہے تھے ادھر بھی ستارہ پوج رہا ہے ادھر چاند پوج رہا ہے ادھر سورج پوج رہا ہے تو قدرتی طور پر انہوں نے آسمان پر نظر ڈالی غزال کا نوری ابراہیم اس طرح سے ابراہیم اسلام کو ہم دکھانے لگے اپنی نشانیاں زمین و آسمان میں جو ہماری بادشاہی ہے ولی یقون من الموقنین تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں احقان کرنے والوں میں زبردست ایمان رکھنے والوں میں شامل ہو جائے ان میں شامل ہو جائے کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس نے اس میں بہت ایک پوائنٹ ہے آپ کو جو مل رہا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات ولی یکون من الموقنین ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے نظارے دیکھتا ہر آدمی ہے دیکھتا ہر آدمی ہے کائنات ہر آدمی کی نظر کے سامنے ہے ہر روز سورج نکلتا ہے ہر روز سورج ڈوبتا ہے اور ستارے نکلتے ہیں ہر ایک آنکھ کے سامنے یہ نظارہ آتا ہے لیکن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان نظاروں کو ان چیزوں کو نشان عبرت بنا کے دکھایا تاکہ وہ ایقان کرنے والوں میں ہو جائے یقین کرنے والوں میں ہو جائے معلوم ہوا کہ کائنات کا نظارہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا نظارہ ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے وَكَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلَوْا وَلِي يَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ ہم نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی زمین و آسمان کی بادشاہت وَلِي يَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تاکہ وہ اعقان کرنے والوں میں ہو جائے جو ایمان سے بھی آگے کا درجہ ہوتا ہے ان میں ہو جائے یعنی اللہ کی کائنات پہ جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو ایمان حقیقی دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایمان کے خلاف نہیں اس لیے ایمان کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقائق کائنات کا مشاہدہ تو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے وہ آدمی احسان کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے ایمان کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کی کائنات کو دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر اس کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے تو دیکھنے کا فرق ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے جو سائنسداں ہیں وہ بھی تو کائنات کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کا یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا آج کے سائنسدانوں کے دل میں کیوں خدا کا خوف نہیں آتا کیوں اللہ والے نہیں بنتے قرآن تو کہہ رہا ہے انما یش اللہ من عباد العلماء خدا کی کائنات کو جو لوگ دیکھیں گے وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے کہاں بن گئے کوئی بھی نہیں بن گیا ڈرنے والا تمام سب خدا کا انکار کرنے والے دہریے ان لوگوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں تو خدا کی کائنات کو دیکھا مگر کہاں اللہ کی کہاں پائے کہاں ہدایت کو انہوں نے پایا نہیں پایا تو اس کا کیا مطلب ہوا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہت اپنی اس لیے دکھائی تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں اور احقان کرنے والوں میں شامل ہو جائے تو کہاں کوئی زمین و آسمان کو دیکھ کر کے اللہ کے اوپر ایمان لایا کرتا ہے کہاں احقان آیا کرتا ہے اس میں جو ہے دراصل دیکھیے نقطۂ نظر کا فرق ہے سائنسدان کائنات کو دیکھتے ہیں کائنات پر نظر ڈالتے ہیں لیکن ان کا رویہ ان کا نظریہ الگ ہوتا ہے آدمی کو یہ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ کائنات کو کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے ہدایت تلاش کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے یا اپنے مفادات کے لیے دیکھ رہا ہے گلاب کا پھول ہے گلاب کا پھول آپ دیکھ رہے ہیں ایک نہ دیکھ رہا ہے گلاب کا پھول نظر آ رہا ہے اس کو مگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا گلقند بنایا جائے تو کیسے رہے گا ہاضمے کے لیے بہت اچھا رہے گا گلقند بنایا جائے اس کا وہ گلقند بنانے کے لیے دیکھ رہا ہے اس کو صرف اس کی نظر اس بات پر نہیں جا رہی ہے کہ اس گلاب میں جو لطافت ہے جو پینٹنگ ہے جو خوشبو ہے یہ کہاں سے ہے کس نے پیدا کی ہے کیسے ہو گئی یہ کس داد یہ کس داد کا اشارہ کہ دستے قدرت سے لکھا ہوا یہ صحیفہ ہے ایک ایک پتی پر کس خدا کی عزمت کے نشان سب تھے وہ یہ نہیں دیکھا گلقند اگر بنانا تھا تو اس کے لیے اتنی اچھی پینٹنگ کی کیا ضرورت تھی ایسے باریک نقوش کی کیا ضرورت تھی گلقند تو کسی بھی رنگ کی پتی سے بن جاتا لیکن وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا گلقند بنے گا یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایک ایک پتی جو ہے یہ اللہ کا صحیفہ ہے جس میں خدا کی قدرت کی نشانیاں جھلک رہی ہیں ہمیں اپنے اس اللہ سے جوڑتی ہیں جس نے یہ لطافت یہ پاکیزگی یہ نکھت یہ خوشبو پیدا کی ہے اس نظر سے وہ دیکھ ہی نہیں رہا نیوٹن سیب گر گیا اب سوچنے پڑ گیا سیب نیچے کیوں گر گیا اوپر کیوں نہیں گیا یہ سوچنے لگا نیوٹن سیب نیچے کیوں گرا یہ جب ٹوٹ کے نیچے زمین پہ گر گیا تو نیچے کیوں گر گیا اوپر کیوں نہیں گیا اس میں سوچتا رہا اچھا معلوم ہوتا ہے زمین میں کوئی چمک ہے میگنیٹ ہے کوئی وہ کھینچ لیتی ہے ہر چیز نیچے ہی کیوں آتی ہے اوپر کیوں نہیں جاتی زمین کھینچ لیتی ہے چیز کو زمین کھینچ لیتی ہے یہ فلسفہ اس نے نظریہ کشش پیدا کیا ادھر ہی اس نے اپنا دماغ لڑا دیا تاکہ اس سے دوسرے نتائج نکالے جائیں اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ یہ حیرت انگیز نظام کشش کا تمام ستاروں سیاروں کو برابر کی کشش تقسیم کی ہے برابر کی چمک دی ہے یہ سب بیلنس آپس میں بنائے ہوئے ہیں ٹکراتے نہیں ہیں یہ کس ذات کا کارنامہ اس نقطۂ سے اس نے نہیں سوچا ادھر اس نے ذہن موڑا ہی نہیں اسٹیرنگ کو ادھر گھما لیا دماغ کے کہ ایسے انسانوں کے لیے فائدہ مند کیسے بنایا جائے زیادہ زیادہ لذت کیسے حاصل کی جائے ٹی وی بن رہا ہے وی سی آر بن رہا ہے انسان کی کان آنکھ ناک کے لیے لذت کے سامان فراہم کرنے کے لیے سائنس سائنسداں سوچ رہا ہے اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو خدا خدا کا احساس ہوتا ہے ادھر ذہن کو ہی نہیں رہا ہے وہ نہ تو ہر گلاب کی پتی پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے ہر گلاب کی پتی پر ہر پھول کے اوپر اس میں نکھت موجود ہے جو اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نشان بتاتی ہے ہر چیز میں کائنات کی اگر ہم نظر ڈالیں سمجھنے والے کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور جو اسے نظر پھیر لے اور بحث اپنے مفادات میں گھوم کر کے رہ جائے اس کے لیے کچھ بھی نہیں تو یہ نقطۂ نظر کا فرق ہے دنیا ساری دیکھتی ہے لیکن کزال کا نوری ابراہیم ہم ابراہیم کو بھی دکھاتے تھے لیکن ابراہیم کے لیے ساری چیزیں خدا کی قدرت کا نشان تھی اس طرح سے دیکھا ابراہیم السلام نے چاند ستارے کیوں چمک رہے ہیں یہ نہیں کون چمکا رہا ہے کیوں کیوں سوچتے تھے کیوں چمک رہے ہیں یہ نہیں آج کے سائنسدان نے صرف یہی دیکھا یہ سب کیا ہے بس اتنا دیکھا یہ سب کیا ہے اسی کو ریسرچ کر کے دیکھا یہ سب کیا ہے اس میں انسان کو دیکھ لیا چیر پھاڑ کے تھوڑا سا میگنیٹ ہے تھوڑا سا کیلشیم ہے تھوڑا سا چونا ہے آئرن ہے بس یہ دیکھ لیا کیوں ہے یہ پتہ نہیں ہے اس کو یہ سب کیوں ہے یہ پتہ نہیں ہے بس کیا ہے سائنس نام ہے اس بات کا کہ کیا ہے کیوں ہے اس کا جواب ہی نہیں ان کے پاس یہ سب کیوں ہے تو حقیقت میں ہے سب کچھ ان کے سامنے اللہ کی کائنات کو اگر صحیح نظریے سے دیکھا جائے تو اللہ کی کائنات ایقان پیدا کرتی ہے ایمان پیدا کرتی ہے ولی امن المدین ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کائنات تاکہ وہ ایمان والوں میں شامل ہو جائے ولی فلما جن علیہ کبا جو آج جب رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا ایک ستارہ دیکھا اب اس ستارے کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں یہ کوئی پہلی بار تو دیکھا نہیں دیکھ السلام اسلام ستارہ کچھ لوگوں نے اس میں تلاش لی مفسرین کرام نے ہمارے قدیم مفسرین کرام بھی کمال کرتے ہیں یہ تو ہمارے بول چال کا انداز ہے ہم ایک بچا رہے ہیں ہم نے ایک چیز دیکھی ہمارا ذہن ایک دم اسٹرائک کرتا ہے مڑتا ہے ہم نے آج ایک سائیکل دیکھی کوئی چیز بھی دیکھی ہمارے کو مڑ گئے کبھی نہیں سوچا تھا آج گلاب کا پھول دیکھا ہمیں ہم نے اللہ یاد آ گیا آج یہ تو آدمی کا ذہن ہے ایک چیز کو بار بار دیکھتا ہے آدمی ایک ایک دم کسی اور نقطۂ نظر سے دیکھ لیتا ہے نئے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے دل میں آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کو ایک چیز روز ہم دیکھتے رہے تھے لیکن کوئی نتیجہ ہم نہیں کیا ایک دن اس نے کوئی کوئی سبق لے لیا کوئی نتیجہ ہم کر لیا لیکن انہوں نے یہ کہانی بنائی ہے کہ ابراہیم السلام نے ستارہ پہلی بار دیکھا کیونکہ ان کی پرورش ایک ایسی کوٹری میں ہوئی تھی جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی کوئی دروازہ نہیں تھا اندھیرے میں پلتے رہے جوانی سے بچپن بچپن سے جوانی تھا کوئی توسی میں جوان ہو گئے لہٰذا جب کھڑکی کھلی تو ستارہ دیکھا اور سونے لگی کس نے بنایا یہ پوری کہانی بنا لی ہاں بخری کر تو فلما جن علیہ لے لو آ کو کبا رات چھائی اور ستارے پر ان کی نظر پڑی کالا آزا ربی کہنے لگے یہ میرا رب ہے اب یہاں بھی الجھ کے رہ گئے یہ تو کافر ہو گئے جب یوں کہہ دیا ستارے کو کہ یہ میرا رب ہے تو تو کافر ہو گئے اور پیغمبر کافر نہیں ہوا کرتا ہے زندگی کے کسی مرحلے میں بھی کافر نہیں ہوا کرتا ہے یعنی جب وہ تو رکتا ہے کہ منزل پہ کہ شاید یہ حق ہو یہ سچ ہو یہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ شاید یہ سچ ہو تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے یہ مطلب یہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ یہ میرا رب ہے بلکہ یہ کہ کیا یہ میرا رب ہے ہو سکتا ہے میرا رب یہ مطلب ہوتا ہے تو یہ سوچتے گویا سوچتے جا رہے ہیں اسلام صرف یہ سوچ کے براہیم لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک مخصوص انداز ہے اگر آپ ان کی سیرت پر نظر ڈالیں ابراہیم علیہ السلام جو شخصیت ہے مختلف قسم کی شخصیت ہیں پیغمبروں میں بہت اور ان کی بول چال کا ایک مخصوص انداز ہے دنس کرتے ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ ابراہیم اسلام کا ایک مخصوص انداز ہے کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کا ایک انداز اس کو عربی میں کہتے ہیں استدراج یعنی بات کو ساتھ یعنی جو تمہارا مخالف ہے اس کے ساتھ چلو وہ یہ سمجھے کہ یہ میری بات کہہ رہے ہیں استدراج جس کو کہتے ہیں وہ اس کی تردید نہ کرے یہ سوچ کر کہ یہ میری بات کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ اس کی تردید ہو تردید ہو بھرپور یہ عربی میں اس کو ادراج کہتے ہیں بات کو بات بات کرنے کا وہ اسٹائل کہ جس مخالف سے آپ بات کر رہے ہیں اس سے آپ اس انداز میں بات کریں کہ اس کی بات لگے کہ وہ یہ وہ سمجھے کہ یہ میری بات کہہ رہا ہے حالانکہ وہ اس کی بات نہیں اس کی جڑ کاٹنے والی بات ہو جن لوگوں نے میری کتاب دین و دعوت پڑھی ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں انداز میں نے اپنایا ہے استدراج کا انداز یعنی جن باتوں جن لوگوں کو میں تردید کرنا چاہتا ہوں میں اس بات کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ وہ لگتا ہے جس میں ان کی بات کہہ رہا ہوں یہ انہی کی بات ہے حالانکہ میں اس کو ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام پہ ایک خاص انداز ہے آپ دیکھیے سارے قبیلے والے چلے گئے اور بتانا خالی رہ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا سارے بتوں کو توڑ توڑ دیا سارے بتوں کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا کوہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی <coughs> مزاج دیکھیے ابراہیم السلام کا جو اسٹائل کوہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی اب قوم آ رہی ہے کہ یار کس نے توڑ دیا بت تو علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہو رہو میں بتاتا ہوں کس نے توڑا یہ بڑا والا بت جو ہے نا اس نے توڑا بل الحم کبھی روح مال یہ اس نے توڑا اس کے گلے میں گھوڑی لٹک رہی ہے اسی توڑ تاڑ کے بیٹھ گیا کیونکہ چھوٹے چھوٹوں کی عبادت نہ ہو بس میری ہی عبادت ہو اس لیے توڑ ڈال کے بیٹھ گیا بل الحم کبھی روح آدھا یہ بڑے والے بت نے توڑا ہے کیا مطلب کیا سچ مچ توڑا یہ مطلب تھوڑی تھا نہیں تم ہی تو کہتے ہو کہ یہ بڑی قدرت والے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے کہ بت توڑ دیں تو یہ بڑے والے نے توڑا ہے بلحال کبیرو یہ کل کا اسٹائل ہوتا ہے کرٹیسائز میں بڑے والے نے توڑا ہے ایسی انی سفیم جو لوگ جا رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں چل رہے بات کے تو کہہ دیا انی سفیم میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں تو بیمار ہوں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بات کے لیے جو بھی جائے گا مرض اور صحت سب ان کے ہاتھ میں ہے بتوں کے ہاتھ میں تو یہ ہم سے میں تو بیمار ہوں مطلب مجھے صحیح کر لیں گے وہی وہی صحیح کر لیں گے جو سب کو صحیح کرتے ہیں انی سقیم یہ ایک طرح کا اسٹائل ہوتا ہے یہ بات ماننا نہیں دوسرے کی بات دوسرے کو قائل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ ابراہیم السلام نے جو کہا ہاضا ربی بھائی یہ ہے میرا رب اس کا اسٹائل ستارہ دیکھا او ہو یہ ہے میرا رب آگے بات سمجھو بھائی یہی ہے میرا رب یہ انہوں نے سنانے کے لیے آج لوگوں کو کہا یہ جو چمک رہا ہے یہی ہے میرا رب آگے بات میری سمجھ میں حالا ربی فلما افلا لیکن جیسے ہی ڈوبا پتا ہے مطلب ڈوبے گا شام کو فلما افلا قال اللہ بلا فلیم کہنے لگے نہ بابا مجھے ڈوبنے والوں سے نہیں ہے موقع ڈوبنے والوں کی نہیں پرستش کیا کرتا میں یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا حاضا ربی ہاں یہ ابھی میرا رب یہ اپنے عقیدے کا یہ نہیں کر رہے ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے ایسی بات کہ ان کے منہ پہ چپت لگ جائے اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں جب رب ہے تو ڈوب کیوں گیا ہے تو ڈوب کیوں گیا ربی فلما افلا جب ڈوب گیا معلوم ہوا مذہب کی بنیاد محبت ہے خوف نہیں ہے آگے کہا کہہ رہے ہیں ابراہیم السلام ماتو السلامات نبی وہ ڈرا رہے ہیں قوم والے ڈرا رہے ہیں قوم ڈرا رہے ہیں بلا خواب ماتو سیک نبی ابراہیم السلام کہ میں نہیں ڈر رہا میں نہیں ڈرتا تمہارے مشرقوں سے تمہارے شریکوں سے شرک کی بنیاد خوف پر ہے مذہب کی بنیاد محبت کے اوپر شرک ڈراتا ہے ارے تم نے مانا دے کالی ماتا کا تو وہاں پر تو بڑا شراب شراب ہو جائے گا لنجے ہو جاؤ گے اندھے ہو جاؤ گے اٹھائی گھڑی کا حیدہ پڑے گا تمہارے یہی ہوتا ہے شرک میں وہ ڈراتا ہے لیکن مذہب جو ہے یہ محبت اس کی بنیاد محبت ہے ہے لاخب بلاکین میں ان سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جو ڈوب جائیں جو ڈوب جائیں لاحب بلاقین مذہب کی بنیاد محبت ہے جبکہ شرک صرف خوف کی بنیاد پر قائم ہے جو بیچارے کم عقیدہ لوگ ہیں کمزور لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہیں حضا نہ جائے کہیں تعاون نہ پھیل جائے کہیں ہمارا بچہ نہ مر جائے پہلو کا وہ جا کے ماتا کے جی کے آگے چھپ گیا کہ وہاں چراغ چلا دیا کہ وہاں چڑھاوا چڑھائیے یہ وہ لوگ کمزور عقیدے والے جو اربت ڈرے رہتے ہیں پتہ کھڑ گئے تو ڈرتے ہیں تولیا لٹک رہی ہے کھوٹی کے اوپر سمے رہے چور چور ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں دل رزنے والے وہی تمامات پہ یقین بھی کرتے ہیں وہی شرکیات میں پھنستے بھی ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے مضبوطی اور اعتقاد والے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی شرک میں پھنسا نہیں کرتے شرک کی بنیاد ہی خوف پر ہے خوف پر ہے اور محبت بنیاد ہے دی مذہب کی لاحب مجھے محبت نہیں ہے ان ڈوبنے والوں سے فلما را القمر اب چاند نکلا تو کہنے لگے ہاں بھائی یہ ہے میرا رب یہ صرف مذاق مذاق اڑانے والی بات ہے خالی ہاں بھائی یہ ہے میرا رب ہاضا ربی یہ ہے میرا رب بھائی ٹھیک ہے مان لیا نے یہ ہے ہمارا رب فلما فل جب وہ ڈوب گیا ربی اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو بھٹکے رہ جاؤں بھائی یہ بھی ڈوب گیا اب جب اور آگے بڑھے وہاں تو خالی یوں کہا تھا میں محبت نہیں کرتا کوئی الزام نہیں لگایا تھا گمراہ قوم قوم کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا تھا بس یہ کہا تھا بھائی میں محبت کیسے کروں ایسے ڈوبنے والوں سے بس اپنے اپنی طرف سے معذرت کر دی تھی آگے بڑھ کے آپ بلیم لگا رہے ہیں تم گمراہ ہو اب اس میں یہ کہہ رہا ہے میں گمراہوں کے ساتھ نہیں ہوں نا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا اگر اللہ تمہاری طرح سے میں بھی پٹ ہو جاتا ہوں یعنی اب ایک قدم آگے بڑھے پہلے جب کہا تھا حب الافلین مجھے محبت نہیں ہے تو اپنا کیس پیش کر دیا تھا قوم سے کچھ نہیں کہا تھا آگے بڑھے چاند ڈوبا تو کہہ دیا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت نہ پاؤں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا یعنی قوم کو گمراہ کہہ دیا ایک قدم آگے بڑھے من قوم ظالم فلما را شم سے بازی ختم اور جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے قال حاضر ربی حاضر اکبر یہ ہے میرے رب یہ تو بہت ہی بڑا ہے یہ تو بہت ہی بڑا ہے یہ ہوگا بس میرے رب یہ اس ٹائم ہے حاضر ربی حاضر اکبر یہ تو سب میں بڑا ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر اور کون ہوگا رب حاضر ربی حاضر اکبر فلما افلت اور جب وہ بھی ڈوب گیا اب صاف صاف قوم سے جو ہے صاف صاف قوم کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کھڑے ہو کر یا قومی انی بری میں ماتو سکون اے میرے قوم میں بیزار ہوں تم سے تمہارے ساتھ شریک ہو سکتا اب صاحب کھل رکھ پہلے صرف یہ کہا کہ میں محبت نہیں کر سکتا پھر کہا کہ تم گمراہ ہو اور پھر ایران چند کر دو تیسرے نمبر یہ سارے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے اسٹیپس ہیں آس پاس کے لوگوں کو سنا کے کہے ہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اور کہا کہ انی وجہ وجہ تو انا من المشرکین میں تو اپنا چہرہ بس اس ذات پاک کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر میں اسی کا ہوں میں ہر قسم جہو قوم قوم جو ہے لڑنے لگی جھگڑنے لگی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر تم حضور سے جھگڑ رہے ہو تو کوئی نئی بات نہیں قوم جھگڑنے لگی میں اسلام سے یہ بات کہنے کے بعد قالا تو حاجونی فی اللہ وقت حدان اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بہت ٹو دی پوائنٹ بات کہیں اللہ کو تم بھی مانتے ہو اللہ پہ تمہارا بھی ایمان ہے کہ اللہ ہی مالک کائنات ہے چاند واند کو تو تم اس کا وہ مانتے ہو صفات یا اس کے نمائندے یہ پتھر کے بدھوں وغیرہ کو لیکن خدا پہ تو تمہارا بھی ایمان ہے اب میں اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر رہا ہوں تو میں تو سیف ہو گیا ہوں تو یعنی کہ تم بھی مانتے ہو میں ہی مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے لہٰذا میں نے اس کی طرف رخ کر لیا لیکن تم جو بدھ طرح ادھر رخ کیا بڑے ہو ستاروں چاندوں کی طرف تمہارے تمہارے پاس کی کیا شیورٹی ہے اس بات کی کیونکہ میں تو ان بدھوں کو نہیں مانتا میں اگر اللہ کی طرف منہ کر رہا ہوں تو تمہارے نزدیک بھی صحیح ہوں لیکن تم جو ان کی طرف منہ کر رہے ہو تمہارے پاس کون سی دلیل تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں یہ بہ اسلام کہہ رہے ہیں بل اخب نبی میں نہیں ڈروں گا ان سے جو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اللہ یشا پیشیا وہی ہوتا ہے جو میرے رب چاہتا ہے بس عربی شعین علما اس کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے افلاط تذکرون تمہیں ہی ہوش نہیں تم کو ہوش نہیں ہے سب کچھ اس کی کائنات دیکھ رہے ہو تم کو ہوش نہیں تذکر کہتے ہیں ہوش آ جانا ایک چیز آپ بھول گئے اور وہ آپ کو پھر یاد آ جائے اس کو کہتے ہیں عربی میں تمہیں کو ہوش نہیں آتا میں کئی بار تم میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان چیزوں سے جن سے تم مجھے ڈراتے ہو شف جس سے میں نے کہا خوف ہے اس کی دنیا ڈرانا ڈرا ڈرا کے کام چلاتے ہیں اسی طرح سے بمبئی میں ہمارے ایک دوست تھے مولانا قمر صاحب دیوبند کے فارغ اب ایک مولانا تذکرہ انہوں نے شروع کیا کوئی حاجی جی تھی کوئی تھی ان سے آپ بیعت ہو جائیے اور میرے داتا تو سب کچھ دے دیتے ہیں یہ بھی دے دیتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں اور لاکھوں میں کھیلتا ہے کروڑوں میں کھیلتا ہے بات پڑھے لکھے بقاسمی اور اس بات نہیں سے میں نے کہا کہ بھائی عجیب و غریب بات ہے میرے کو جا کے کیسے دے دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت پڑے سو رہے تھے یہ معلوم ہوا بہت سے غرائب سے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ایک ٹائم کیونکہ ایسا آدمی جو ہے یہ علامی خزانے کی چابی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں جو چاہے بیٹھ رہا ہے جو چاہے دے رہا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھا پانچ پر بہرحال مجھے راستے پر سمجھا دے گئے مانا قمر صاحب کے دیکھیے جو حضرت کے بارے میں اعتماد ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے نہ یعنی جانے کتنے ہیں بالکل برباد ہو گیا دنیا بھی برباد ہو گئی امراض لگ گئے دل پھٹ گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے رات ہو جائے رات کو لیکن دیکھیں گے صاحب کیا دل پھٹ گیا چاچے میں گیا تو ایک مرد و زن کا ہجوم لگا ہوا لڑکیاں موجود بالکل ننگے پیر جا رہی ہوں دل میں وہ تخت کے اوپر آرام فرماتے کسی نے انہیں جگایا طلبوں میں ان کے پہلے مضبوطی کی تب وہ جاگے جاگنے بعد ہاتھ جنگ کے پھیلا دیا اب سب وہ عورتیں دی مرد دی لڑکیاں دی سب آ رہے ہیں ان کے ہاتھ چوم لیا آپ کے آنکھوں سے لگایا پیچھے کو الٹے قدم میں پیٹ نہ ہو جائے ایسے چلے جائیں میرا نمبر آیا تو میرے بارے میں کیا رکھا ہوگا پہلے کہ بہت بدعقیدہ قسم کا ایک قسم کا آدمی ہے اور پہلے سمجھا رکھا تھا اور اس کو مرید کرنا ہے کسی طریقے سے تو میں گیا تو میں نے وہی مصنوع طریقے مسال مسافری حال بڑھا دیا وہ تو ان کا ہاتھ یوں تھا انہیں ایک دم سائیکل چینج کرنا پڑا اور مجھے کے کیوں نے دیکھا اور پھر کہا کہ ان کے لیے کچھ لاؤ تو فریج میں سے بہت عمدہ قسم کی آئس کریم آئی وہ میں نے کھائی صرف میں کھا رہا ہوں سب مجھے دیکھ اب اس سے کہنے لگے یہ آپ کو کیسے لگے تو میں نے کہی ہمارے کمر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی صوبت میں جنت کے مزے آتے ہیں میں تو آ گیا جنت کے مزے <laughs> تو انہوں نے مجھے گھورنا شروع کیا اور مجھے گھورتے رہے بلا والگا ڈیڑھ دو منٹ گھورتے رہے بغیر پلک مارے میں بھی انہیں گھورتا رہا میں نے پلک نہیں ماری اس کے بعد پھر میرے کندھا رتوایا بولے شاباش ہمت والے ہو ہمت والے ہو ہمت والے ہو کہ جرد میرا کندھا ٹھوکا اور میں چلایا پیٹ کر کے راستے میں خمر سائز سمجھتے میرا تو انتقالی ہو گیا ہوگا بچا نہیں ہوگا تو کہنے لگے تم نہیں کیا گستاخی کر رہے تھے اور یہ وہ یہ تھا میں تم اتنا سمجھا دیا تھا میں نے کہا میرے پر نہیں کوئی بلا آئی نہ کوئی آفت آئی نہ میرا دل پھٹا نہ میری کچھ بھی تو نہیں میرا تو کچھ بھی نہیں تو کہنے لگے پتا کدھر لوگ کچھ نہیں ہوا کر تو شرک جو ہے نا ہمیشہ گمراہی جو ہے یہ خوف کا سہارا لیتی ہے ڈراتی ہے ڈر کے اوپر اس کی بنیاد ہے اس لیے بیچاری عورتیں عورتیں بےکو بن جاتی ہیں ڈرپوک ہوتی ہیں ڈر اس کی بنیاد ہے اور ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں میں ڈرنے والا نہیں جس کا اللہ پر بھروسہ ہے وہ کسی ڈرا نہیں کرتا کئی باخاب ہوں معاشرت تم بلا تخاب نکم تمہیں تو میرے اللہ سے ڈر لگتا نہیں مجھے تمہارے ان پتھر کی مورتیوں سے ڈر لگے گا ان سے میں ڈروں گا تمہیں میرے اس اللہ سے جس زمین و آسمان کو بنایا اس سے تم ڈرتے نہیں تو کئی باخاب ہوں معاشرت تم بلا تخاب نکم اشرک تم بلّہ مالام نصر بھی علیکم سلطانہ فعی الفری قئی نے بلند ہم میں سے سیف کون ہے ای الفریقین ہم دونوں میں سے فریقین میں سے آپ کو بالامن کون سیف ہے ابراہیم السلام کیوں نہیں میں سیف ہوں کہ تم سیف ہو سیف میں ہوں کیونکہ میں اس اللہ پر یقین کرتا ہوں جس کو تم بھی مانتے ہو اور تم ان چیزوں پہ یقین کرتے ہو جن کو میں نہیں مانتا جن کے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تو تم سیف نہیں میں سیف ہوں فعی الفریقین آپ کو بالامن ان کو متعلم کاش تمہیں علم ہوتا یقین ہوتا علم اللہ دین امن ولم یلبسو ایمان ہوں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے میں حضور اقبال نے شاد فرمایا ظلم کی تفسیر آپ نے فرمائی ہے اور تمام حادث کو ہم سامنے رکھیں تو صاف آتا ہے کہ ہر وہ چیز شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے تواہ پرستی جب جس کو کہا گیا سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے اپنی ذات پر اپنی شخصیت پہ کرتا ہے یہ ظلم ہے ان نشر کا ظلم عظیم اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا شرک ظلم عظیم ہے کس پر ظلم عظیم ہے اللہ پر ہی ہمارے اوپر اپنے اوپر اللہ پہ تو کوئی ظلم کر نہیں سکتا ہے یہ ہمارے اوپر اپنا ظلم عظیم ہے اپنا ظلم ہے کیونکہ ہماری پیشانی اس خدا نے بنائی ہے جس خدا نے بنائی ہے یہ پیشانی اسی دربار میں جھکنی چاہیے اور جب اس کے آگے نہیں جھکتی کسی اور کے آگے جھکتی ہے تو ہم اپنی پیشانی کو ظلم کرتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے اس اللہ نے بنائے ہیں اسی کے ہاتھ سامنے پھیلنے چاہیے اور جب اس کے سامنے نہیں پھیل کے کسی اور کے آگے پھیلتے ہیں تو ہم ان ہاتھوں پہ ظلم کرتے ہیں یہ پیر اس کی راہ میں بڑھنے چاہیے کیونکہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور کسی اور کی راہ میں بڑھتے ہیں تو ہم ان پیروں کو ظلم کرتے ہیں شرک ایک ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے ہدایت صرف ان کے لیے ہے وہی راہ یاد باقی سب بھٹک رہے ہیں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کائنات کا بہت آنے والے لوگ ہیں اللہ کے جاتے ہیں وہی اللہ ہیں اور آپ یہی آیا کہ محبت کی بنیاد ہے کی بنیاد محبت ہے دونوں میں یہ آگے ہی دونوں میں ہے کیا تبادلہ کہ لوگ کائنات پر غور کرتے ہیں ہیں وہی ڈرتے ہیں اور ابھی آپ نے یہ کہا کہ نہیں مطلب یہ کہ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں اچھا یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ سے جو ہمارا خوف ہے یہ خوف میں نے وہاں پہ نے بتایا تھا لاکھوں غلام علی گلام لاکھوں علی غلام کے حسن کی تشریح میں نے بتایا تھا کہ اللہ سے جو ہمارا خوف ہے وہ خوف ایسا نہیں ہے جیسا ہم آگ سے کرتے ہیں یا کسی خطرناک چیز سے ڈرتے ہیں ایسا نہیں سانپ سے ڈرتے ہیں یہ وہ خوف نہیں ہے ایک خوف وہ ہوتا ہے جو انسان کی اپنی ذات میں پناہ ہوتا ہے اور ایک خوف وہ ہوتا ہے جس کا منشا ہوتی ہے کوئی ذات عظمت جیسے بادشاہ کے دربار میں کوئی آدمی جاتا ہے تو ڈرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ بادشاہ کوئی کاٹ لے گا اس کو یا جلا دے گا سانپ سے ڈر ڈر اور طرح کا ہے آگ سے ڈر اور طرح کا ہے بادشاہ کا ڈر اور طرح کا ہے بادشاہ کا ڈر وہ ہے جو اس کی ذات کی بنا پر ہے اس کی ذات کی عظمت کی بنا پر ہے اور سانپ کا ڈر وہ ہے جو اس کے ضرر کی بنا پر ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کو جو خوف ہے ہونا چاہیے وہ اس کی عظمت کی بنا پر جب اللہ کی کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی عظمت ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی ہے یہ تھوڑی کہ وہ کوئی کٹخانہ ہے یا کوئی نقصان دہ ہے ہمارے لیے یہ مطلب نہیں لیکن اس کی کائنات پر غور کرتے ہیں ہم تو اس لیے حضور شاہ فرمایا ایمان و بین الخوفی بر رہ جائے ایمان محبت اور خوف کے درمیان ہے یعنی اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کی مہربانیاں دیکھ کر دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی کائنات کی عظمت دیکھ کر اس کی عظمت ہمارے دل میں حبت اس کی ہمارے دل میں آتی ہے کتنی بڑی اس کی کائنات ہے یہ مطلب ہے اس خوف

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين